حضرت لکمان علیہ السلام کی نصیحت حضرت لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے اپنی زبان کو اللہ مغفلی کا عادی بناؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض اوقات ایسے ہیں جن میں وہ کسی سائل کی دعا رد نہیں فرماتے دیکھیں مغفرت کتنی ضروری چیز ہے کہ ہر وقت مانگتے رہنا مانگتے رہنے کا حکم فرمایا قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک تمہاری بیماری میں بھی بتاتا ہے اور اس کا علاج بھی بس تمہاری بیماری گناہ ہیں اور تمہاری دوا استفار ہے ابو المناہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر میں کسی بندے کے لیے استفار سے زیادہ محبوب ساتھی اور کوئی نہیں ہوگا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم تسبیح زیادہ کریں یا استغفار فرمایا اگر کپڑے پاک صاف ہوں تو خوشبو اچھی ہوتی ہے اور اگر میلے کچیلے اور گندے ہوں تو صابن اچھا ہوتا ہے اور ہم لوگ تو اکثر میلے کچیلے رہتے ہیں یعنی تسبیح خوشبو کی طرح ہے اور استغفار صابن کی طرح دراصل استغفار پاکی اور تہارت کی وہ دھار بارش ہے جو انسان کو اندر باہر سے پاک کر دیتی ہے سب سے بڑی پاکی تو یہ ہے کہ نامہ اعمال پاک ہو جاتا ہے یہی نامہ اعمال کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ایک فلم دیکھنے میں نامہ اعمال کتنا سیاہ ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے نامہ اعمال کتنا کالا ہوتا ہے زیادہ بولنے والے تو نان سٹاپ بولتے ہیں فرائض میں کوتاہی اور بد نظری حرام خوری اور خیانت کس کس گناہ نے آج امت کو گھیرا ہوا ہے فہرست لکھی جائے تو پوری کتاب بن جائے اس کے مقابلے میں توبہ کتنی ہے اور استغفار کتنا ہے گناہ دراصل اس چربی کی طرح ہیں جو دل کی شریانوں میں جم جاتی ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے گناہ اس جالے کی طرح ہے جو موتیا بن کر آنکھوں پر آ جاتا ہے تو آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں گناہ اس کچرے کی طرح ہے جو پانی کے پائپ میں پھنس جائے تو پانی رک جاتا ہے گناہ اس میل کچیل کی طرح ہیں جو کسی جگہ جمع ہو جائے تو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں گناہ اس زنگ کی طرح ہیں جو بڑی بڑی کارآمد مشینوں کو بیکار کر دیتا ہے اور گناہ اس زہر کی طرح ہے جو خون یا کسی عوض پر آ جائے تو کینسر ہو جاتا ہے اور استغفار ان سب کا علاج ہے ہمارے گناہوں نے ان غیر مری پیپوں لائنوں اور راستوں کو بند کر رکھا ہے جن سے رحمت سکون قوت اور رزق حلال اترتا ہے اور جن سے گزر کر ہماری دعائیں اوپر عرش تک جاتی ہیں